پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد النبي وعلى وصحبه لیجیے بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے ہم اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر بے شمار نعمتوں کو نازل کرتا ہے اور چونکہ اسی داتا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اس بنا پر وہ پروردگار عالم ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے ہر قسم کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے لیکن وہ اللہ کبھی نعمت دے کر احسان نہیں جتلاتا اب دیکھ لیجئے پورے قرآن و حدیث کو سٹڈی کیجئے اللہ دیتا ضرور ہے اللہ نوازتا ضرور ہے اللہ نعمتوں پر نعمتیں بھیجتا ہے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کا یہ میتھڈ نہیں ہے کہ وہ دے کر احسان جتلا ہے دے دیتا ہے نواز دیتا ہے احسان نہیں جتلاتا لیکن ایک نعمت ایسی ہے ایک نعمت اللہ نے ہمیں ایسی دی ہے کہ جس نعمت کے دینے پر اللہ احسان جتلا رہا ہے حالانکہ یہ اللہ کی عادت نہیں ہے وہ تو خالی کے مخلوق کو دیتا رہتا ہے لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی دی ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ اس نعمت کے دینے پر میں احسان جتلاؤں اور میں کہوں کہ یس میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اور اللہ اس نعمت پر احسان جتلا رہے ہیں کون سی ہے وہ نعمت کہ جس پر اللہ خود احسان جتلا رہے ہیں میرے بھائیو اس کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد رسولا اللہ کا اعلان ہے کہ ہاں میں ایمان والوں پر احسان جتلاتا ہوں اس لیے کہ میں نے انہیں ایک نعمت دی ہے اور وہ نعمت ہے میرے نبیوں کے آخری نبی سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی نعمت میں نے ایمان والوں کو دی ہے کہ مجھے حق پہنچتا ہے میں احسان جتلاؤں اور کہوں کہ اے امت محمد دیا یا میرے بندوں اور بندیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں بھیجنا اپنا نبی بنانا اور تمہیں اس نبی کا امتی بنانا یہ اتنا بڑا احسان ہے جو احسان میں نے تم لوگوں پر کیا ہے اس سے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں اندازہ لگا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا عظیم رتبہ ہے اسی لیے اللہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے دونوں نے تقریباً ایک ہی بات کہی ہے یہ دونوں حضرات لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو خوشبو بہت پسندیدہ تھی حضور خوشبو کو حاصل کرتے حضور خوشبو کی طرف لپکتے لیکن پھر وہ زمانہ آیا کہ وہ خوشبو جو نبی کو محبوب تھی وہ خود نبی کے پاس آ جایا کرتی تھی یہی تو وجہ تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو منہ سے خوشبو پھٹنے لگتی آپ باتیں کرتے تھے تو منہ سے خوشبو نکلنے لگتی آپ مسکراتے تھے تو منہ سے خوشبو پھوٹنے لگتی تھی بلکہ نبی کا تو مقام یہ تھا بدن سے پسینہ نکلتا تو پسینے میں بھی خوشبو آیا کرتی تھی اتنا بڑا مقام اللہ نے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جایا کرتے تھے ہم میں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں ہوتا ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا لیکن جب بعد میں ہم اس گلی میں جاتے ہم قسم کھا کر کہہ سکتے تھے اس گلی سے اللہ کے نبی گزرے ہیں کیونکہ جس سٹریٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے وہ گلی بھی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ہم ننے ننے چھوٹے بچے تھے میدان میں کھیلا کرتے تھے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا حضور ہمیں سلام کرتے اور بڑے پیار سے کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جس بچے کے سر پر میرے محبوب ہاتھ پھیر دیتے تھے خدا پاک کی قسم تین تین دن تک اس بچے کے سر سے خوشبو آیا کرتی تھی ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے دوپہر کا وقت ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آتے قیلولہ فرماتے میں چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے آپ کو پسینہ بہت ہوتا تھا جب حضور کا پسینہ نکلنے لگتا میں گھاس کا تنکا لیتی ایک چھوٹی سی بوٹل لیتی اور گھاس گھاس کے تنکے سے دھیرے دھیرے اس پسینے کو اس بوٹل کے اندر ڈالتی تھی ایک مرتبہ اسی طرح کر رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی حضور نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو حضرت ام سلیم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو پسینہ مبارک نکل رہا ہے میں اسے بوٹل میں شیشی میں جمع کر رہی ہوں اس لیے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خوشبو میں آپ کا پسینہ ملا دیا جائے وہ مدینے کی سب سے بہترین خوشبو بن جاتی ہے یہ فزیکلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں سے نوازا تھا اور نہ جانے کتنی ایسی نعمتیں تھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے بلکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مقام دیا کہ اللہ کی جب مرضی ہو جاتی تو نبی ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے گھر میں تشریف لے گئے اور ذرا شام کو دیر سے گھر میں پہنچے ماں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو کیوں اتنی دیر سے آئے حالانکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی عمر کے تھے کوئی چھوٹے سے بچے نہیں تھے ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا ماں نے پوچھا کیوں دیر سے آ رہے ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی ماں اب تک ایمان نہیں لائی تھی اسلام سے نفرت کر رہی تھی ماں نے جب یہ سنا تو غصے ہو گئی اور اٹھ کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کرنے لگی ان کو مارنے لگی ماں مارتی گئی مارتی گئی گئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے گئے اس کے بعد ماں نے انہیں دھکا مار کر گھر سے نکال دیا اور کہا نکل جا میرے گھر سے اور یاد رکھنا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چھوڑ دے گا ان کے قریب ہونا چھوڑ دے گا تب ہی میں تجھے گھر میں آنے دوں گے ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دیتی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے امی جان میں گھر چھوڑ سکتا ہوں ارے ماں گھر کیا میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میرے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا ماں نے کہا نکل جا یہاں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کی مار کھا کر اپنی امی کی ڈانٹ کھا کر گھر گھر سے نکال دیے گئے روتے روتے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جان نے آج میری پٹائی کر دی مجھ پر ناراض ہو گئے مجھے گھر سے نکال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو حریرہ بتاؤ اب میں کیا کروں میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی درخواست ہے اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم ایک معمولی سی درخواست ہے ایک بار ہاتھ اٹھا لیجئے اور میری ماں کے ایمان کے لیے دعا کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے اللہ کی مرضی تھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر دعا کر دی اللہم ابی حریرہ اب مہد ام ابی اب اللہم مہد ام اب حریرہ تین مرتبہ حضور نے فرمایا اے اللہ اب ابو ہریرا کی ماں کو ہدایت دے دے ابو ہریرا کی ماں کو ہدایت دے دے ابو ہریرا کی ماں کو ہدایت دے دے ارباب سیر نے لکھا ہے ادھر ہمارے نبی نے دعا کی ہے ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے رکھا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی گلی میں دوڑنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کے پاس سے نکلے بھاگے ہوئے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگ حیران ہو گئے ابو حریرہ تو بڑے خاموش مزاج ہے بڑے وقار سے چلنے والے بڑے سکون سے چلنے والے ان کی ساری اور آجیزی والے مدینہ کی گلی میں دوڑ کیوں رہے ہیں کسی نے روکا اور پوچھا ابو حریرہ کیا بات ہے کیوں بھاگ رہے ہو کیوں دوڑ رہے ہو کہاں جا رہے ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج مجھے مت روکو آج مجھے مت روکو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے قدم گھر پر پہلے پہنچتے ہیں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا گھر پر گیا جا کر میں نے دروازے کو نوک کیا اندر سے آواز آئی من بل کون دروازے پر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان میں ابو حریرہ پھر دروازے پر آیا ہو ماں کی آواز میں نرمی تھی ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر باہر انتظار کر میں غسل کر رہی ہوں ابھی غسل کر کے دروازہ کھولتی ہو اس کے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو میری آنکھوں نے دیکھا ماں نہا کر نکلی ہے ماں کے سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے میں نے جا کر کہا امی جان ابو حریرہ پھر دروازے پر آیا ہے اگر پٹائی کرنا چاہتی ہے تو ماں پٹائی کر لے لیکن ماں کی آواز میں نرمی تھی ماں کہنے لگی کہ نہیں بیٹا نہیں پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا تم گئے ہو اس کے بعد میرے سینے میں ایک جھٹکا لگا ہے دل میں شرمندگی ہونے لگی ہے اور بیٹا میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھ بیٹا میں نہا کر باہر نکلی ہو میں نے اپنے بدن کو گندگی سے صاف کر دیا غلازتوں سے صاف کر دیا میرا بدن تو پاک ہو گیا ہے بیٹے مجھے نبی کے پاس لے کر چل تاکہ میرا دل بھی پاک ہو جائے حضرت ابو حریرہ کی والدہ کہتی ہے بیٹے وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو نبی کے قدموں سے دور ہو چل مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر چل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ امیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے کلمہ پڑتی ہے اور ایمان قبول کر لیتی ہے میرے بھائیو اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے رتبے سے نوازا تھا بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتنے احسانات ہمارے اوپر ہے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم ہماری باڈی کی چمڑی کو نکال دے اس کے جوتے بنائے اور نبی کے قدموں میں ڈال دے تب بھی نبی نبی کے احسانوں کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا اتنی تکریف اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں اور رحمتیں لے کر آئے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے میرے بھائیوں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے زبردست مقام پر ہے سید الاولین والآخرین ہے اللہ نے اتنے بڑے رتبے سے نوازا ہے ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرے منع کیا اس سے رک جائے یہی محبت کی علامت ہے قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اگر اللہ سے تمہیں محبت ہے آؤ میری اتباع کرو میرے طریقے پر آ جاؤ میرے بتلائے ہوئے راستے پر آؤ نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور یہ محبت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کر کے بتلائی وقت کم ہے ایک آخری بات فرمات ایک آخری بات کہہ دو غزوہ احد کا موقع ہے ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابیہ غزوہ احد کے بارے میں خبر سن رہی ہے بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے کئی مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور احد میں بہت ہی عجیب پاسا پلٹ گیا ہے جب اس صحابیہ کو پتا چلا وہ گھر سے دوڑتے ہوئے نکلے میں اللہ کے نبی کو دیکھ لو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کر لو وہ بھاگتی ہوئی مدینہ شہر سے نکلی احد کی طرف بڑھ رہی ہے لوگوں کو پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی کیسے ہے اللہ کے نبی کی حالت کیسی ہے کسی نے آ کر بتلایا اے میری بہن تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا اس عورت کی زبان پر تھا لیکن اللہ کے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کی سالت میں ہے وہ آگے بڑھی کسی نے خبر دی اے میری بہن تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا یہ عورت روتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کس حالت میں ہے کسی نے آ کر خبر دی اے میری بہن ابھی تیرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا یہ عورت اسی طرح یہ صحابی ماویہ اسی طرح روتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے کسی نے آ کر بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معافیت سے ہے لیکن میری بہن تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے یہ عورت روتی ہوئی آگے بڑھی ایک بار میرے نبی کا دیدار کر لو یہ صحابیہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اور ان کی نظر نبی کے چہرے پر پڑی اس صحابیہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کل مصیبت بعد کا جلل یا رسول اللہ اے نبی میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا اس چہرے کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت کا برداشت کرنا میرے لیے آسان ہو گیا میرے بھائیو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 اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللہم آتک رقابنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بہت بڑے گنے گار و خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنے گار ہے اللہ بدن کا ایک ایک غزب گنے گار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں جمعہ کا مبارک دن ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے ہم سب روزے کی حالت میں ہیں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے مولا تیرے دربار میں بیٹھے ہیں جہاں پر فرشتوں کی حاضری ہے جہاں پر تیری رحمتیں برس رہی ہے اللہ سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا مولا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک کو رازق ہے مولا جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے معاف فرما دے مولا ہم میں سے کسی کو محروم نہ کر دینا مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما لے ہماری تراوی کو قبول فرما لے ہمارے ذکر و تلاوت و درود کو قبول فرما لے مولا ہم سب کے لیے قبولیت کے فیصلے فرما دے مولا بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جسے رمضان کی میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو مولا بڑا بد بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو رمضان میں بھی تیری رحمت حاصل نہ ہو پروردگار عالم تیری رحمت نصیب فرما دے مولا کریم مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا سچے دل سے توبہ کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے تجھے ناراض نہیں کریں گے اللہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے دیکھ اللہ ہم نے مجمع میں بیٹھ کر معافی مانگی ہے ہے تیرے دربار میں بیٹھ کر معافی مانگی ہے اللہ اب تو معاف فرما دے اللہ اب تو معاف فرما دے مولا ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہمارا یہ وعدہ بہت جھوٹا ہے ہمارا یہ وعدہ بہت جھوٹا ہے باہر نکل کر پھر گناہ میں لگ جائیں گے لیکن اے اللہ آج تو ہمارے اس بول پر فیصلہ فرما دے اور ہم سب کو معاف فرما دے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا تا تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے اے ہمارے مولا ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاج نہ بنانا الہی محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے مولا جو پریشان آلے ان کی پریشانی کو ختم فرما دے مولا جو مقروض غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ جو حاجت مندے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے مولا تیرے دربار میں روزی کی کی برکت کی بھیک مانگتے ہیں مولا مقدر کی روزی تو تو دے کر رہے گا جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا لیکن اللہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو روزی ہمارے مقدر میں موجود ہے اللہ اس میں برکتوں کو بھی شامل فرما دے اللہ حلال کمانے والا بنا دے حلال کھانے والا بنا دے حلال جگہ پر اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے پروردگار عالم ہمارے جو مسلمان مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے جو مختلف ممالک میں ان پر حالات گزر رہے ہیں رب کریم تو ان کے لیے نصرت کے فیصلے فرما دے مدد کے فیصلے فرما دے مولا خصوصی طور پر ہمارے ملک میں امن نصیب فرما دے ہمارے ملک میں چین نصیب فرما دے اللہ پیس نصیب فرما دے اطمینان نصیب فرما دے اللہ اس خلفشار سے حفاظت فرما دے ان لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما دے ان لوٹ کھسوٹ سے حفاظت فرما دے مولا وہ نوجوان جو لوٹ میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے اللہ انہیں ہدایت دے دے مولا کسی کی دکان چلا دینا بہت بری بات ہے کسی کو تکلیف پہنچانا بہت بری بات ہے مولا ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے اللہ جوڑ پیدا فرما دے ان گمراہوں کو اللہ العالمین سمجھداری نصیب فرما دے اور ہمارے پورے ملک میں اطمینان سکون چین نصیب فرما دے آپس میں بھائی بہنوں سے محبت نصیب فرما دے برادران وطن سے محبت نصیب فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ بھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے ہمیں ان کی بہترین بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا مولا انہیں محروم نہ کر دینا اے پروردگار عالم ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے اللہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے العالمین والدین بہت بڑی دولت ہے اللہ اگر وہ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے اللہ ہمارے والدین کی اور پریشانی ختم فرما دے ہر بیماری ختم فرما دے اور اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہستا ہوا رکھنا وہ دنیا میں بھی ہستے رہے وہ آخرت میں بھی ہستے رہے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے مولا مجمع میں میرے ایسے بھائی بھی بیٹھے ہیں ایسی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں عالی مقام نصیب فرما دے مولا امت کے تمام مرحومین کے مغفرت فرما دے اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہے اللہ ایک دن آئے گا موت ہمارے پاس بھی آئے گی ہمیں بھی لے کر جائے گی الہ العالمین تیرے دربار میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں بھیگ مانگتے ہیں کہ مولا جب ملک الموت کی حاضری ہو جائے جب ہماری روح کے نکلنے کا وقت آئے اے اللہ تو ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا مانا گنے گارے خطا کارے سیاہ کارے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی تو نام لیتے ہیں تجھے ہی کو سجدہ کرتے ہیں ہم سب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا اس نبی کی سچی محبت نصیب فرما دے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ علیہ میں اپنی شایان شان قبول فرما لے سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دے تقبل منا انکا مینا ان العلیم سمی الم یا مولانا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین